جناب خالد الحضر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا ابو سعید مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان کے لیے پیدا کیے گئے تھے یا زمین کے لیے انہوں نے کہا زمین کے لیے میں نے کہا کیا خیال ہے اگر وہ گناہ سے بچ جاتے اور درخت سے نہ کھاتے تو کہا یہ ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کیونکہ یہی مقدر تھا میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مفہوم ہے جو جنات اور شایاتی کے متعلق فرمایا ما انتم الا من هو صال تم کسی کو اللہ کی طرف سے نہیں پھیر یعنی بہکا سکتے ہو مگر اسے ہی جو جہنم میں پڑنے والا ہو کہا کہ شیاتین اپنی گمراہی سے صرف انہیں کو گمراہ کرتے ہیں جن پر اللہ نے جہنم میں گرنا واجب کیا ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چار